سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ جو کہ میری خالہ ہیں کے پاس رات گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر گھر آ کر چار رکتیں ادا کیں اور سو گئے پھر اٹھے اور چار رکت نماز پڑھی اور پوچھا کیا چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے یا اس قسم کی بات کی پس میں آیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا پھر آپ نے پانچ رکتیں ادا کی اس کے بعد دو رکت نماز ادا کی اور پھر سو گئے اور اس قدر سوئے کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی پھر آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے حدیث نمبر اکیس سو انتالیس مسند احمد